شفاعة سو صاحب جلسہ خراب کیا موسم بھی خراب جگہ بھی خراب علاقہ ایسا پیچیدہ جلسے اندر آن والوں کو تلاش کرتے جائے ان ساری مشکلات کے باوجود ساری پریشانیاں کے باوجود کاری دیری نہ دوست نے انکار نہیں کیتا حاضر خدمت ہو گیا ورنہ نہ میرے موجود مطابق مجمع ہے اور نہ میرے موجود مطابق جگہ بہت ہی عظیم شان موضوع تیار کر کے لے رہے لیکن حالات کر زندگی ساتھ دیتا ان شاء اللہ ٹاؤن شپ والے جلسے پرسوں پرسوں ٹاؤن شپ والے جلسے ان شاء اللہ اس موضوع کو تفصیل پیش کرا گے نہ اسپیکر کا اتحاد ہے صاحب بادشاہ بندے نے طرح کے سپیکر جو ہے وہ پنڈا جلسوں کے اتنے بھی نہیں میرا موضوع ماڈرن نظام دنیا کے تین بنیادی خوش اس موضوع جڑا بندہ اس دنیا دے اس نئے نظام دے شر کی بنیاد نمجنا چاہیے اسلامی رابر ان کوششوں صحیح سمجھ سکتا ہے اس بعد جن اسلامی پیشوا نے انہوں کوششاں مثبت نے کہ منفی نے وہ اسلام کی مدد کرتے ہیں یا اسلام قتل کرتے ہیں اس موضوع سمجھ آ جانا اور ایس دنیا کے سارے نظام دنیا ساری دنیا شر کی بنیاد سمجھ آ جانی مختصر سمجھانا اے دنیا ماڈرن جن جہان یہ سمجھنا بہت اوکھا بہت ہی صرف اور صرف اللہ والے بھی اک سمجھ فقیر لوگ اللہ والے لوگ صاحب دل وہ بھی اس جہان نو سمجھ سکتے ہیں دوجے نہیں سمجھ سکتے تھی دیکھ رہے ہو اور میرا مخاطب بھی وہ بندہ ہے جی۔ جس کے دل کے اندر دین اور انسانیت کا درد دین اور انسانیت کے تو ہے کھا صرف ٹھنڈ نہیں بدھو میرا مخاطب ہی نہیں ایسے آمد نال کلام کرنی اپنے وقت کا ضیاع ہے دو چیزوں کا درد ہو وہ میرا مخاطب ہے اللہ دے اللہ تعالی دے کرم فضل نہ تے جڑی دنیا نو نہیں سمجھ آتی ابلیسا نو نو وہ انگریسان شانہ وہاں لیکن انہوں دے مقابل جڑے انہوں سمجھ انہوں سمجھ آ جائے گا وہ تمہیں سمجھ آ جائے گا دوستو یہ نئی دنیا دن پر دن ہر اس جہان اک کھول کے چلن والا بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا دن دن پلیتی اور بد رہی بے دینی اور آدھتی پڑی اس کی وجہ کی انہیں بیٹھ کے گل کر رہے سن کہ یار کچھ دوست کہہ رہے سن کہ جی فلاں صاحب نے کہا کہ کفر دی اگ بڑھ رہی ہے اور ہر کوئی آپ اپنی توفیق طاقت کے مطابق پانی سٹ رہا ہے اصل بھی اپنی توفیق طاقت کے مطابق کٹی پا مار کے سٹ دینی لیکن یہ حقیقت نہیں یاد رکھا میری گل جتھے دس جی اگ بجا ہوگ بن رہی آخر کچھ نہ کچھ فرق ضرور پہ عجیب دیکھ رہے ہیں الٹا اگ روزانہ تیز ہو رہی ہے والے جو ہیں سارے تیز ہونی چاہیے سی کہ کم ہونی چاہیے سی تو کام ہون دی بجائے تو ہر بندہ مشاہدہ کرنا ہے تیز ہو رہی ہے تو پھر اصا کتنے تجزیہ غلط کیتا ہے اندازہ صحیح نہیں کیتا حقیقت یہ کہ ہر جن بھی رابر پیشوا اس قوم کو ٹکرے نے وہ بجائے اس نے کہ پیپا پانی کا سٹ دے آگے دے وہ پٹرول کا سٹ دے ہوں اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ پیپا میں پانی کا پایا ہے لیکن ہے پٹرول تو وہ سمجھ کا ہے اگ نہیں بجے گی اگ کے اندر کمی نہیں آئے گی پٹرول نے اپنا کام دکھا دینا ہے جی ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں پانی کی بجائے اگ اگست پیٹرول سٹ دیا بلکھے دار تو ہوں میں اگ بجھ جائے گی اگ نے بدنا ہی بدنا ہے ہاں خدا کی طرف اگر پکڑ نہ آئے میرے ہون دی وجہ نال کہ چلو سمجھتا نہیں چلا تین نہیں دے وہ نہ اور پلیوشنا لیکن جسلے بھی کسی اگ تیز ہونی دوستو زمانے کے حالات بتا رہے ہیں پانی کو نہیں پا رہے پیٹرول ہی سٹ رہا ہے کئی جان بوجھ کے سٹ رہے ہیں کئی بھول بھلے کے سٹ رہے سمجھتے ہیں پانی ہے کیوں آ کے وہ بھی صحیح وہ بھی اسی طرح کا وہ بھی اسی طرح کا شکل دے آخر کچھ نہ کچھ لگتی ہے یہ بلیکے نال پٹرول سٹن اگ تیز ہو رہی ہے ہوں کا بھولا پن یا منافقت پٹرول پانی کہہ کے سڈنا یہ سارا میرے موضوع جائے علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دوستوں کی آئے ہے میرے اس موضوع کا ماخذ میرا ایڈا قیمتی وقت ہوں بادشاہ بندی ہاں۔ میں آواز ماخذ میرا اپنے موضوع کا یعنی جتوں میں موضوع حاصل کیا اللہ کا قرآن حضرت صاحب اور بزرگوں کی خدمت بیٹھ کے جو اس جہان سمجھے وہ کلندر اقبال کا کلام فرنگیاں یود نسارا کے اپنے بیانات یہ میرے ماخذ نہیں اصل نہیں اس موضوع تین چیزاں سونی اے زمانہ جا جی بنیا اتفاق نہیں بن گیا کوئی اتفاق نال نہیں بنیا ہاں جی۔ کہ کوئی پتہ نہیں کسی پاس ہوا چل پی ہے نا ایک سوچے سمجھے منصوبے نال بنایا اس نم نظام کی بنیاد تین نظریے نے تین اصول نے تین نے سب تو پہلا سوچ یہ بنائی گئی ہے اور یہ نظریہ یہ اصول بنایا سب تو پہلا اصول کہ انسان کی زندگی کا مقصد کی ہے اس ماڈرن نظام دنیا دی بنیاد تین اصول رکھے گئے پہلا اصول بنایا گیا کہ انسان دی زندگی کا مقصد آزادی نفسانی خواہشات نو پورا کرنا اس دے مقابل جڑا اسلام کے اندر بابے آدم علیہ السلام تو نظریہ مقصود حیات چل رہا سی وہ کی سی یہاں پر انسان کے آنے کا مقصد لذت اور خواہشاں تکمیل نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفسانی نو قبضہ کر کے اپنے رب نو راضی کر کے جنت جا کے خواہشات پوریا کرنا ہے بابے آدم نے سلام کو لے کے سوا لکھ نبیا کا یہ پیغام چل رہا لوگوں مقصود حیات مقصد حیات دنیا اس کا مقصد صرف یہ چار دن کی زندگی ہے اس زندگی نال آخرت آستے کمائی کرو اللہ تعالی نو راضی کرنے کی کوشش کرو اپنی خواہشات نو قبضے کرو خواہشات نو پورے کرنے کی نہ سوچو انہوں کی کوئی حد نہیں لہذا دیا قبضہ کرو قبضہ کر کے پابندی لاؤ نہ فرمایا جنہیں ٹکیا نفس خواہشاں کو ٹکیا قرآن نے کسی تھان سے نہیں فرمایا کہ جن چھٹیا اپنی خواہشاں وہ جنت پائے گا سورہ نازعات سورہ نازعات کے اندر تیسویں سفارے کے اندر پرور جگار نے جنتی تے دوزخی انہوں نے پہچان اس دنیا دسی ہے کٹھے ایک جگہ دے بس دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا پیا سورت نازیات کی انتی Yeah. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى اللهم فرماؤں جڑا سرکش بنیا سڈے دین دے آکڑیا اور فرمایا ریا وہ بندہ جڑا اپنے رب سے رب تو ڈرتا ہے وہ نہ نفسان ہوا اور اپنے نفس نو خواہشات کو روکتا ہے اللہ فرما گئے فائن جن کا ہی وہ ٹھکانا جنت ہی پروردگار نے اس آیت کریم جنتی جہنمیا کی پہچان دس دیتی جہنمیاں کا کام ہے نفس کی خواہشاں پوریا کرنی جو منگتا ہے وہی دینا یہ نہ ویکنا شرح کی رب کی کہہ ہے اللہ سونا یہ حرام کیتا اس کے لال جائز کہ نہ جائز نہ جو منگے وہی دینا جو منگتا ہے وہی دینا پروردگار فرما ہے یہ جہنمیاں دی نشانی ہے سمجھو گا ٹھکانا جہنم جنتی یہ نشانی ہے جڑا اپنے نفس سے قبضہ رکھتا ہے یہ خائشہ منگتا ہے اور روک دینا پروردگار فرما ہے یہ ٹھکانا جنت ہے سوا لکھ نبی بابے آدم علیہ السلام کو لے کے دنیا نو یہ مقصود حیات دسنے لگے آئے لوگوں نفس کو راضی کرنا یہ دنیا کا مقصد نہیں اس نظام حیات کا مقصد نہیں رب کو راضی کرنا مقصد ہے توجہ ہے مسلمان بندہ میری بالکل سادی گلا جی انداز بالکل سادہ پروگرام کہ خالق کو راضی کرنا یہ مقصود حیات ہے نفس نو راضی کرنا نہیں اللہ پاک نے نفس نو ایسا جوڑیا رب راضی کریے تو یہ نہیں یہ راضی کریے تو رب نہیں ہوں یہ جوڑیا ہی ایسا اگر کوئی بندہ آخر میں دونوں نو راضی کر لوا یہ بہار ہے چلی فرمائی ہوں نظام بنا دیا ہاں، جڑے یہ پیچھے بیٹھے سن نا ان لانتی کی سوچیا نبیا کا مقابلہ کیا اصول کہ بھائی خدا کو راضی کرنے کے لیے انسان آیا ہے اس دینا ہے انسان اپنے آپ راضی کرنے آیا ہے جی میں راضی کر سکتا ہے پہلا اصول انہیں یہ بنایا توجہ نہیں فرمائی ہوں اس مقصد انہیں ایک اصول بنایا یہ دوسرا اصول دوسرا ستون اس لانتی نویں ماڈرن نظام کا تیار ہونے لگا کی بھائی طاقت قوت طاقت طاقت طاقت حاصل کرنا ہے قوت حاصل کرنی ہے کیوں جی کہ خواہش جب ہر پوری کرنی ہے تو طاقت ہو گئی تھی پیری پوری ہونی طاقت نے تین قانونی حکومت ہاتھ پہ لاؤ مالی مال ہوئے گی طاقت ہو ماڑے ماڑے کی طاقت نہیں ہوتی ہر کوئی سمجھ نہیں افرادی بندے جو کیوں تین طاقت یہ تین طاقتیں جس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہیں تین طاقتیں حاصل کرنا یہ دوسرا ستون اور اصول ہے یہ ضروری ہے کنے کنے ستون ہو اصول ہو بولو پہلا کیے نفس خوش کرنا جنہوں آج کل میں جا راضی کرنا ہے راجا راضی کرنا یہ پہلا مقصد ہر کسی کا رنگ بڑھی کا بھی رانجا راضی بندے کا بھی رانجا راضی کھلی آزادی جی میں رانجا راضی ہوتا دوسرا کی سی رانجے راضی کرنے طاقت چاہیے لہذا طاقت حاصل کرنا کرنی چاہیے یہ دوسرا سپین اور طاقت کیڑی ہے تین قسم کی ہے قانونی مالی افرادی تین طاقت کٹیاں کرو یہ ضروری ہے دو تیسرا بھائی طاقت کو حاصل کرنی ہے جی نیکی اور بدی اور خیر و شر نیکی بدی جو پیچھے مانا ادا چل رہا سی نیکی بدی کا جو تصور نبیوں کے پاس ہے اگر اس اگر وہی تصور رہے گا تو پھر تو ممکن ہی نہیں طاقت حاصل کر دو قانونی مالی افرادی کیوں پروردگار نے تو انہیں پن ہی مار دیتا وہ فرماندا ہے اساں جنت دینی اونوں ہے جیڑا دنیا وچ اونچے ہون دے خیال نہ کرے تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا پروردگار فرما ہے دنیا یہ دنیا کا جان وہ فرما وہ آخر جہان جہاں ہی دینا ہے جڑا اس دنیا کے اندر اچے ہونے کے خیال نہیں رکھ فساد نہ دنیا میں اچھا ہونا چاہتے نہ دنیا میں فساد کرنا چاہتے جڑا اللہ کے فکیر داٹا بھی ہزار لگولی نہ بن کے رہنا چاہتا ہے اس فساد نہیں کر دیا آندر آندر چیخا مار دیا توجہ ہے اللہ اکبر کبیرا سجنا نیکی بدی کا تصور نیکی کی نو کہہ رہے ہیں نیکی کیڑی ہوں دی بدی کی نو کہہ دے رہے بدی کیڑی ہوں دی تصور حقیقت مانا جے نبیان والا روے تو پھر طاقت حاصل نہیں ہوں دیا جی ہون بھی سی تو وہ طاقت آج دے مسکین دی طاقت بنتی ہے وہ کدی شیطان دی طاقت نہیں بنتی فاروق عالم کو طاقت آئی حضرت ابو بکر کو طاقت آئی حضرت عثمان کبھی کو طاقت آئی انہوں طاقت حق واسطے استعمال فرمائی ہے اپنی داد واسطے نہیں اپنے آپ مسکین ہی بنا کے رکھا وہ بادشاہیاں بادشاہ والے نہیں سن وہ اپنے آپ کے خیال نہیں سن رکھتے وہ ہی ہونا چاہتے سن پرورت نے انہوں اچا کر دیتا ادھر ویخ حضرت یوسف سفلی سنا آدمی مشرب بادشاہ بنے سن لیکن سجنا انہوں کے پہلو بادشاہ بننے ہو سن حضرت یوسف کا بڑنا اور سی حضرت یوسف علیہ السلام اچا نہیں سن ہونا چاہتے اللہ حضرت یوسف نو پردے تو تخت سے بٹھا گئے رب نے اچا فرمایا حضرت یوسف نو پروردگار نے اچا فرمایا حضرت یوسف نے زندگی بھر ہمیشہ حق کی خدمت کی کبھی ناجائز اپنے نفس کی خواہش اللہ نفس کو آزاد نہیں کیتا طاقت بنا میں خیال نہیں سن رب نے بنائی ہے حضرت پاک نے اللہ واسطے استعمال فرمائی ہے اپنے واسطے نہیں استعمال کیا ایک دن کھانے سن حضرت یوسف ایک دن کھانے سن ایک دن ناگا کرتے سن کپڑے موٹے ان بے چین رکھنے والے پاؤنڈ سن فرما سن میں اس واسطے نہیں کرنا تاکہ کوئی ماڑا مینو بھول نہ جائے ماڑے مینو یاد رہ جب آپ بے قرار ویکھاں گا تو ضرور دوجے دی بے قراری یاد رکھاں گا جی آپ اجاشیاں پاواں گا دوجے کتنے دوجے کا دکھ سیانے کہیں سیانے کہیں بدی کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ بدی ہے جو اللہ کی رضامندی کا سبب وہ کیا ہے اور ذرا توجہ رکھنا نو دنیا دا تیسرا ستون جس میں بڑھن لگا اصول بڑھن لگا وہ فکرین بیٹھے بڑے بڑے سکالر لوگ یورپ کے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں جی ہوں یہ نو دنیا جو بڑھنی ہے بلکہ انسانیت متگار کو اکٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے لیکن کہندے نہیں بھائی بات یہ ہے مقصود حیات ہے نفس کو راضی کرنا اس کی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے طاقت حاصل کرنا ضروری ہے طاقتیں تین ہیں تو تین طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیکی بدی کا معنی بدلنا پڑے گا اب نیکی کیا ہے نئے زمانے کی نیکی بھی سنو اور نئے زمانے کی ذرا بدی بھی سنو ہاں پھر تمہیں پتہ لگے گا آج دنیکوں کے آج دے کون کونوں کے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہو ایسے یورپ والے اے نئی دنیا دے نظام بناؤ والے بفت کریم جدو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں انہوں کی خباست کو لوگی کی مہربانی کی نیکی انہیں آخیا بھائی طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہو وہ نیکی ہے چاہے اچھا وہ خدا کا انکار ہو رسولوں سے دشمنی ہو والدین کا قتل ہو بہن کی عزت جنوں خدا رسول کے پچھلے سوا لکھ نبیا نے نیکی آخیا ہے ساری نو قتل کرنا پڑے نیکی وہ ہے جو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو لہذا کفر اگر اس طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو فرض ہے کفر فرض ہے بدکاری زنا عیاشی جھوٹ فراڈ چکر بازی کم تولنا ٹھپ بازی جو بھی ہے طاقت حاصل کرنے میں جو چیز مددگار بنے وہ نیکی ہے اگر وہ نبیوں کی نیکیوں میں سے کوئی ہے کسی علاقے میں کسی وقت کسی شخص کے سامنے اس کو استعمال کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے تو کرو لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ خدا پرانی کرنے کے لیے نیکی ہو رہی ہے نہیں یہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے نیکی ہے اس گل کو سمجھنا ذرا ہاں جی نیکی کیا ہے ان کی نزدیک طاقت حاصل کرنے کا جڑا سبب ہو ذریعہ ہو وسیلہ بنے جہد طاقت حاصل ہو کیڑی طاقت طاقت رہ سن مالی قانونی مالی افرادی یہ طاقت حاصل کرنی یعنی قانون حاصل کرنا قانونی طاقت بنا اپنی واسطے جھوٹ جو بھی ہوتا ہے اوپر بولو جو مرضی کرو لیکن یہ دیکھو موقع ہے ضرورت ہے ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے اس وقت ایس کفر نال سانو طاقت مل جائے گی قانونی طاقت آ جائے گی مال ملے گا بھائی عملہ پورا ہمارے قبضے ہوگا یا خود اسی طاقت والے کسی نہ کسی پاس اور جرمی کل کچھ نہ کچھ حاصل کر کرنا گے لہذا طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی ذریعہ بنے وہ نیکی ہے کیا کتا سونا من ہے سمجھ نہیں لگی نے میں اقبال دے وچوں جڑا یورپ کا پورا گہرا مطالعہ رکھنے والا رنگ شناس ہے اس بعد سناواں گا میں اپنے ہوں دیکھو گل سمجھا جی ہوں آخیا بھائی اگر کفر نال برائی نال گستاخی رسول نال گستاخی ہے اولیاء نال والدین دے قتل نال ماں بہن رشتے دار مارن اگر وہ طاقت حاصل ہوتی قانون تھوڑے بدلے آتا ہے حکومت جیسا بنتا ہے ماں ملتا ہے نفری بنتی ہے سجے کبے تھے باڑی گان ہر پاس تھوڑا روپ چلنا ہے اگر یہ ہو جی طاقت حاصل کرنے کوئی بھی برائی کرنی پہنتی ہے تو انہیں حاصل ہونے پھر وہ برائی فل ہے اور اگر اور اگر اسلام کی کوئی نیکی ہے مثلا نماز پڑھنی پی جاتی لیکن نماز پڑھنے والے فائدہ ہے لوگ سمجھ گے یہ مذہب والا ہے ووٹ دے گے مذہبی لوگ پھنس جان گے جتنے مذہب کی نیتی اپنا مذہبی لوگ آ آئے طاقت بنے قانونی افرادی مالی اتنے وہ اپنا لونے کیے لیکن وہ مقصد طاقت رب نہیں مقصد طاقت رب نہیں مقصد طاقت رب نہیں لکھ لانا یہو جی بھڑیاں نیتا میرے اگر سارا رب العالمین کو پہلو دل ویخنا مسی رہے نہراج آندو سو والا مالکم بلا کی جگہ دیکھ بالکل ہلو نے فرمایا شکلاں اب نہیں ویکھدا رب ویسنا مفتی فضلے احمد چشتی سا محمد شفیع سرکار کتاب میرا لال پاک بہار نیکی تو مانا سمجھ آ گیا نئے ماحول کی نیکی دسنا اس زمانے نو پیر کہ نیک ہوں موربی کم نیک ہوں عوام کے بندے کم نیک بن گئے وہ اس طرح نہیں انہوں نے برائی کا مانا دسیا کہ برائی برائی برائی وہی رہنی نبیا نبیا والی جہاں دسیا کا مانا وہ رہتا نا پھر نہیں سارے کو طاقت آنی آنی طاقت طاقت نہیں نہیں نہیں تو نفس نفس کھائے جہا ہے بھوکا رجدا ہی یہ یہ وا چاہیے طاقت واسطے بدی کا مانا بدلنا چاہیے ہوں آخر بھی برائی کہ بھائی برائی جیڑی طاقت حاصل کرنے سے رکاوٹ بنے اگر وہ خدا کا قرآن کا حکم سوا لکھ نبیاں سنت جو مر ہو لیکن تمہاری طاقت حاصل کرنے میں جب رکاوٹ ہے تو بدلی ہے اگر اگر کوئی اس کا پرچار کرے وہ انتہا پسند ہے اگر اس کے متعلق کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو دہشت گرد ہے بھائی برائی وہ برائی کچھ برائی کیا برائی کیا ہے برائی وہ نہیں اس نظریے یورپ کے سارے نظریے کی بنیاد رکھنے والے کتے جڑے نے وہ سائنسدان اتنے فلاسفا بیٹھے نے انہوں کا پیور نیٹ شاہ بھی دل کہ بل انسان وہ جو اپنا لوہا منائے آہنی طاقت ہو جب یہ اٹھتا ہے تو خدا بھی سو جاتا ہے اور برائی کی بنی جو طاقت میں رکاوٹ بنے اگر طاقت حاصل کرنے میں یعنی ماں قانونی طاقت مالی طاقت اور افرادی طاقت حاصل کرنے میں اگر پردہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے روزہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے مدرسہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے حلال حرام کی تمیز کرنا رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے حیا میں رہنا حیا میں رہنا اگر رکاوٹ بنتا ہے برائی تے اگر پرلے درجے کا بغیرت کنجر بن کے تو فلم پہنچ کے روپیہ آتا ہے تو طاقت آتی ہے تو اگلے افسر بھی سر کمال سر سلطان بھائی صاحب سر سلطان بھائی صاحب نہے ملا چھپے سکتا ہے نہ پیر چھپ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے بقول کلندر سارا کلندر فرما اقبال اسپال کی نظر سے کوئی پروفیسر ہے کوئی ماسٹر ہے کوئی سرکار ملدار نہیں کر کے آنا لکھ پردے پا کے آ اپنی سیل کی دے پھر اگے چھپ نہیں سکے گا میرے سمجھ لے زمانے نیکی دوسرے لفظ فرون بننے کے لیے جو کام دے وہ نیکی ہے اور فرون بننے میں جو رکاوٹ بنے وہ برائی ہے چشتی ایڈی وڈی گل کی تیرے کو حوالے بھی ہیں تسی خود وہ نشا جو ہے نا انہوں سون نشے کی بستی خود مست ہوں جو پڑھ رہے ہوں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ اس لیے سمجھ آتی ہے جس لیے اس کمینے نفس نو نت پا کے ہاں ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔ بندہ سرکش گھوڑے نو داتا دی ہجمیری دی شیر ربانی آنگو نچ پاؤں گا اس لئے اکھا کھڑ جانی ہیں اللہ اکبر نظر خیرد کے پاس خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خیرد کے پاس خبر کچھ اور اور نہیں نہیں تیرا علاج نظر کے سوا توجہ کرا حوالے دے بہت سکولوں دیا کتابوں کے سامنے لیا اگر میں سارا کچھ اتوں نہ اس بسا لیکن میں اس لیے کلندر اقبال کا حوالہ دے جانا اصل کرے نہ کرے سن سنبھلے میری فریاد اصل کرے نہ کرے سن میری فریاد نہیں ہے داد کا میں کو لالچ رکھ کے بیٹھا لالچ رکھ کے بابا نے بھی موضوع چلا اقبال دی کتاب ہے پیام مشرق پیام مشرق میں ایک نظم ہے فارسی میں کتاب فارسی کی ہے اس کا نام ہے خرابات فرنگ کیا نام ہے اس کا تعلیم یافتہ قوم میں سمجھان تو بغیر سمجھ نہیں خرابات فرنگ خرابات فرنگ ایک ہوتا ہے شراب خانہ اس کو شراب خانہ بھی کہتے ہیں میں خانہ بھی لیکن یہ نام اس کا جامع نہیں جامع نام نہیں شراب نوشی کی بدی کو ظاہر کرتا ہے لیکن شراب خانوں میں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ نام ان ساری بدیوں کو ظاہر نہیں کرتا لہذا ادیب لوگوں نے اس کے لیے نام نکالا ہے خرابات خرابات کا مطلب یہ آپ جن میں جو سارے کام بھی لانتی ہوں سارے کام خرابات جمع خراب تھی سارے کام بھی خراب ہیں سارے خراب کاموں کا جڑا برتن ہو ہوگی اس کو ٹھیک ہے شراب خانے کا نام ہونے کا بعد بات شراب تھوڑی تو خالی تو بہت کچھ ہوتا کہ نہیں ہوں یہ تو جی اس محلے کے نے انہوں نے پوچھ کے میں خرابات فرنگ ایک نظم اقبال دی چرخ دیش پر بس تن خان ہمار گف ماں اقبال میں میں مسکین دے دنیا تو مسافر مسافر اس خانے کو اپنا سامان لے کے جاگا سارا ہی آ کر کے سارا اشنا سا بلی سکے گا ساڈا بلی بیٹھے سات ابھی حکا سا اسی لفی لگتے کام کرتے رہے ہاں پر سچ نہیں کیوں کسی نے پتا نہیں لگ سکیا میں کی آخیا ہے کنو آخیا ہے کہ گل کر رہا ہے کام ہے دے لیے ہو سکتا ہے اقبال نے یہ گل سن کے کئی کا من پھٹ جائے کئی کا ہوش پٹ جائے خرابات فرنگ کس کو کہا ہے یہ جو رب نے شرار خانیا نہیں آخیا خرابات فرنگ فرنگ نے شرار نو میں وہاں کے شراب خانے کا لفظ اس پیارا کر کے مانگ کے سکونوں کا جو کے لیے استعمال کیا اللہ شراب خانے میں شیر پڑھا پڑھا گا ساری شرح کرا گا چلو گل جو ود گئی تو ودی گئی تھوڑے لیکن ہے سب سبحان اللہ سبحان اللہ اتوں کے شراب خانے شرابا کے فرنگ نہیں کہہ رہا اس کو یونیورسٹیاں تاریخ گاؤں پہ کہہ ہے شراب خانے نے ایک تعلیم خانے نے ایک شراب خانے نے ایک تعلیم خانے نے شراب خانے میں شراب کے بنا پکاریاں چلتی ہیں لیکن یہ خرابات فرنگ یہ تعلیم کا ہے ان میں کیا چلتا ہے اقبال کہنا میں اتنے گیا ہوں میں اتنے گیا ہوں اتنے گیا ہوں میں کچھ اور سمجھ کے گیا کوئی اتنے شراب لبے گی دیکھا نہیں اتنے شراب گی اندر گیا ہوں کی کیے تھر میں آگے تھر آیا آخیا نہیں یہ شراب خانہ اور ہے یہاں پر شراب بھی اور ملتی ہے شراب نیتی جناب ذہن بدل جائے نیکی نیکی نہیں رہ لگی نیکی پتی بنے گی پتی نیکی بنے گی نیکی پتی بنے گی پتی نیکی بنے گی اتنے نیکی ہو رہے ہو رہے اگر شراب لے بنا لے نہیں وہ شراب خانے چلا جاؤ یا یہودیاں انہوں نے عبادت خانے میں چلا جاؤ جنا آپ چیزاں نے اتنے تعلیم کا بچانا ہے اتنے کچھ اور لبنا ہے وہ کی لبنا ہے اگر اتر نیچی روانہ ہو بڑی روانہ ہو اگے اقتصاد کے ساتھی شیر ہوا دیش و کا تباشا خرابہ فرمانا کل میں گیا تھا خرابات فرنگ تماشا دیکھا وہاں ایک رند بیٹھا ہوا تھا قرآن کیا نقش نیچے لکھا ہوا رند سے قرآن نقشہ ہے نقشہ نقشہ وہی تھا یہ یہودی مفکر تھا جرمنی کا نے دنیا کے نظام دیا بنیاد پائے بنائی سنا سمجھنا نہ سمجھنا عمل کرنا نہ کرنا یہ سننا رہنا ان شاء اللہ کوئی کمی نہیں ہوگی بولنے نہیں ہے شوق گفتاری زندے دل مز دست ربو وہاں پر ایک پروفیسر بیٹھا ہوا تھا اس کی بات میں نے سنی تو دل ہاتھ سے نکل گیا کیا کہہ رہا کہتا جی جہاں پر لڑکی کی صحبت مل جائے ساز ساز بازے ملے میوزک شروع یہاں پر یہ نہیں ملے گا یہاں کیا ملے گا خرابات فرق دست تاثیر میش آج منموب شبارند نمایت محمود سورنگی خرابات تعلیم کا ہے یہاں پر جو شراب پلائی جائے گی اس کا اثر کیا ہوگا جو جس کو تمام نبی تمام مسلمان تمام پیچھے اہل ملا مضمون سمجھتے ہیں برائی سمجھتے ہیں یہاں پر نمایت محمود یہ سب نیکی نظر آئے گا یہ ہمارے تعلیم کی شوق ہے ٹھوٹ تو چڑھاؤ اگر تمہیں یعنی کیا مطلب ہمارا ایک سبق حاصل کرو ایک ہی سبق سے جو تمہارے ذہن میں نیکی ہے وہ نیکی نہیں رہے گی جو بدی ہے وہ بدی رہے گی نیکی وہ ہوگی جو طاقت حاصل کرنے میں کام کرے برائی وہ ہوگی جو رکاوٹ بنے بھائی یہاں پر یہ شراب پلائی جاتی ہے نیک بالکل کے مطابق اتر کے کلام ہو رہا ہے نیک سوئے پتلا سوجی نیک آگے گھوم سمجھ نیک بدرا پترا سوئے دیگر سنجید چشمہ کاشت تلا سوئے یہ اس کتاب کی لغت ہے فرنگ اقبال فارسی نصیب امروہ یہ چشمہ کا معنی لکھ رہا ہے یعنی یہود و نصارہ کا معیار خیر و شر کچھ اور ہے یہود و نصارہ کا معیار خیر و شر کچھ اور ہے اور پھر توجہ دا. اللہ اکبر اکبر توجہ ہے تکبیر اللہ سنو آپ سننا میرے بھائی یہ اقبال کی لغت بنانے والے لغت بنانے نیچا یہ یعنی جرمنی کا ایک مشہور فلسفی ہے اٹھارہ سو چوالیس میں بمقام یہ لفظ لکھا ہوا رد کا میں بدل گیا پیدا ہوا اور انیس سو پورے میں وفات پائی اچھا اس آگے لکھتا ہے کہ اس کا اس کا فلسفہ کیا تھا پوری اس بات کرنا چاہیے اور پوری طاقت سے کرنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ زندگی و اقتدار کا نام ہے بنا بری حوصلہ دوسرے دی خیر منا کار پورا کرنا پہ آپ کو گھاٹا نہ جائے ہمدردی غم گساری رحم دلی آج بھی وغیرہ یہ جتنے خسائل ہیں جتنی سفتیں چنگیاں ہیں یہ سب بری ہیں یہ دیکھو خسائل قبیحہ ہیں کہڑے کہڑے پیڑے خسیتا نے حوصلہ چنگا بندہ ہوئے اگے کوئی بولیا نہیں لگا لو سا دیکھی جائے گی پھر محلہ کہنا گا مڈے نے چھتی نہ کر لیا جی حوصلہ کر کے پیچھا ہٹ آئے گا تو سارے آگے فٹے جائیں گے نہیں سٹی نہ لگ رہی شا ہمدردی غم گساری رحم دلی آجزی کا کہنا ہے یہ خسائے کبھی سفت یہ پیڑیاں سفت ہے انسان کو چاہیے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ دنیا پر حکومت کر سکے اس کا خیال ہے کہ انسان طاقتور نسل کی پیدائش کے لیے کوشش کرے تو مستقبل کا ہر فرد فوق بشر طاقت کا مالک ہوگا یہ موقع میں کے توجہ ہے جی اب شکارا نام برف رکھ دو برف ہبشی کالے کا نام برف رکھ دو یہ ٹھیک ہے جنہوں نے نزدیک اچھی سفت پہ سارا لانٹ چنگیاں جی کوئی نماز یا کسی وقت کوئی نیکی کرنی بھی پی وہ اس مقصد آستے تاکہ یہ نہ سمجھے غیر مسلم ہے پھر آخر مذہبی لوگوں بھی تو فسا انہوں دی طاقت بھی تو حاصل کرنی یہاں دیا وفاداریاں تو نال جوڑنی انہوں بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کام سارے ہیں لہٰذا ان کو ملانے کے لیے ان کی نیکی اختیار کر لیا کرو استعمال کر لیا کرو ان کو ملانے کے لیے توجہ نہیں فرمائی گئی نیک بدلا بدلا دیگر سنجید سوا لاکھ نبیا کا تلاجو ہور سی اصا ہوا دن بنایا جنوں نے آخر سی اصل بدی آخان گے جنوں بدی آخیا سی اصل نیکی آخان ہاں نیکی اسے نیکی ہوئے گی جس نے ساری طاقت واسطے مددگار بن وہ اسی نیکی کہہ دیا گے تو کوئی حد نہیں لیکن پھر بھی پھر بھی اصل کافر کر لینا ہے کیوں کہ جب اصا مقصد بنا دیتا ہے طاقت حاصل کرنا نیکی کا مقصد طاقت حاصل کرنا رب رو راضی کرنا نہیں جو ہے ہر بندے دے فکر دی وجوہات سامنے آ رہی ہیں توجہ فرمائی نے نیک بکرا زوئے دیگر سنجید چشمہ داشت ترازوئے نسارا ہاں، سبق بدی اگر ترے مانا پنجے دی کسی نے ظلم نہیں کرم دی حالانکہ دل کا قدر بڑی سی یہ جی جیڑی تیری تاب و تمام زور و طاقت اس کو جو بڑھائے اس میں اضافہ کرے سمجھ وہ لیتی ہے اقبال کو سبق دے رہا تو اگر کر نگری جز بریا نے استحایا ہر کے اندر گراوے صرف صفا بھوک نہ اقبال کو سبق پڑھا رہے ہیں اگر بیٹا زندگی کو سمجھے نا تو یہ صرف دکھلاوا اور مناسب ہے حقیقت نہیں اسلامیہ اسلامیہ نام سے بولیاں اسلامیہ اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے ہوں پتا لگے گا اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے اسلام مزالی پبلک سکول ہے جس جی طرح جی بزرگ ہوں گے ہر علاقے میں بزرگ کا نام استعمال ہوتا ہے سکون کے لیے کیوں ہوتا ہے بھائی اس علاقے کے لوگ موت کے دیں نا اس بزرگ کا نام لیتے ہوئے اگر ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے تو لیتی ہے لیکن اسی بزرگ کی مثلا بابا فرید کے پاک پتن میں پتہ نہیں فرید نام کے کتنے کالج ہوں گے لیکن اسی کالج والوں کو اگر باب فرید کی تعلیمات بتاؤ تو ہو سکتا ہے لمحہ بھر کے لیے باہر نہ بیٹھنے دیں فوراً جیل میں ڈلوا دیں یہ مولوی فسادی ہے ایمان سے کہتا ہوں ہم تم بتائیں گے یہ سامنے کتابیں پڑھی ہے باب فرید کی ہے جی باب فرید کی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا خیر فرید کا نام چل سکتا ہے فرید کا کام کیوں نہیں چل سکتا نہ کے لیے چل چاہیے سنی اور وہ کہہ رہا ہے گھر کے اندر گرا میں صرف تو سچ خلوص کے چکر پوے وہ سب جو اس دنیا ہے وہ نام و نشان نہیں لینا اور کسی کھاتے کا نہیں زیادہ اگر نام بتانا اپنا نکالنا چاہتے ہو تو جھوٹے بنو بے وفا بنو پولیس بنو جتنا ایسا کام کرو گے جتنا ایسے لان کی سفتیں پیدا کرو گے اتنا بڑا نام نکالو گے کیا بات دعوی سب کو سفر پردہ نامو سے نیاؤ تیر ماں گفت میں سا سی تیر ماں گفت میں سا سی وایا بندو ہمارے ہمارے بڑے نے ہمیں یہ بتایا کہ تانبے پہ چاندی کا پانی چڑھا کر چاندی نہیں پیش کرنے کیا بات یار اتنے صاف سبق پڑھائے جاتے ہیں افسوس ہے مردہ پر جو ایسے سبقوں کو پڑھ کر پھر سبق سمجھتا ہے سبق سمجھ پیرے باغ اس کا مطلب ہم کبھی پی رہے ہیں نا پیرے باغ ہمارا پیر کہہ رہا ہے بھاجن دول چاندی کو چاندی کا پانی تانبے پہ چڑھا کر پیش کرنا چاہیے اگلے سمجھے چاندی بیچ رہا ہے لیکن تانبا بیچ رہا صرف چاندی کا پانی ہونا چاہیے کیا مطلب حق کفر کو اسلام بنا دو باطل کو حق جھوٹ کو سچ بیجتی کو عزت سب کچھ بدل کے حقیقت پیش کرو قربان جاوا سارے حضرت صاحب حالانکہ میرے حضرت صاحب میرے حضرت صاحب کالج نہیں مدرسے میں جنہوں اللہ پڑھا گئے فقیران دی نظر علم عطا فرماوے اصل علم اونا گوڑی روپائی لکھی روپائی لکھی دریاوا دے پانی شراب خستے اکاندھ اکان د فول یہ دیکھ کے لکھے مس اظیم بابا اندود اندودن اندودن ریپنا چاندی پر چاندی کانے پر چڑھا دینی چاہیے ملماسا آدمی اقبال پلیتی نو اپنے لفر حاضر صاحب زمانہ بدل گیا اکا دکان گلاب دست اکا دے پانی شراب دسو ایڈا پانی پاک ہوتا ہے شراب پلیت ہوتا ہے لیکن کی مطلب حق نو باطل تے باطل نو حق ویکھی جاندے حقاں دے پھل گلاب دستے دریاواں دے پانی شراب دستے جدوں دا پیسہ عام ہو گیا کلے بندے نواب دستے ایک اقبال فرما ہے آخری میرے سبق میں نے سب گھر میں شریک داش گفتہ پتو اسرے مہا خان پاش گفت پتو اسر سے پاپ پگو کے پی مقصود اقبال فرما دے میدان پروفیسر نے میرے سبق پڑا گئے میرے کہنے لگا تینوں سا دن کا انسان ونڈا بن بندر عظیم انسان کیسے بنتا ہے عظیم انسان کیسے بنتا ہے حرام زیادہ فراؤن کیسے بنتا ہے دوسرے لفظوں میں حرام زیادہ فراؤن کیسے بنتا ہے ہم نے تمہیں بتا دیا لیکن سنو سنو اگر یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ راز ہے پچاس میرا بھی منڈا آسا ہی جا جی فسائی جاؤں دس چاندی کا ہی جا جی کھا جی چڑھائی جا خبردار دس بیٹھا نہ کم خراب ہو جانا پھر نقل ہو جانے گا مقصد حاصل نہیں ہونا پر اس کتی پتا نہیں سی نہیںل یہ اپنے آپ نہیں آیا کسی نے بھیجا ہے رکھنا نہیں کرنا ہے ہاں لکھا گا تے گے منگ گے انہیں نہیں پر دی پی اج تو دس سال پچھا ویلیا کے کوئی دس چکے بچے نظر آتے ہیں ہوں مہینے تو بھی کول نے دس تو سی کی وجہ ہے میری گل نہیں سمجھے ہر بندے ہر بچے سکون سبق ملتا ہے بے شک افسوس ہمارے باپ دادا سا آپ کو پپن قرآن بھی نہن نفس اور کسی تھا نہن نفسا تو جو کچھ بچے نو کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت باقی سوا لاکھ نبی یہ ہوئی تو کرتے رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارے جو بڑے تھے نا وہ ہمیں بہت میں یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو پروکار آئے نیانے نیا کوئی نہیں کر بھی ہے سبحان اللہ یہ کتاب کیا مولتی کو کوئی تر تر گھنٹے ختم کے خطاب ہو جانا یہ بھی سنیا سچی دسیا جی کتاب سنیا کیوں نہیں سنیا کی وجہ کیوں نہیں بیان ہوتا اگر کچھ اگر کوئی کہتا ہے میں عقیدے کی اصلاح کرتا ہوں عقیدے پر بولتا ہوں تیرا کھانا خراب ہو گیا عقیدہ عقیدے کا وہ بھی ختم ہوا پیا جدو مقصود حیات رضائے نفس دوسرا اصول اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر طاقت کو حاصل کرنا اس کے لیے نیکی بدی ہی بدل دینا اتو ہی تینوں سمجھ آئے گی سمجھوئے اتنے دن آ جائے گی سمجھ رسول اللہ کی عزت کی جب بات آتی ہے توہین رسالت کی بات آتی ہے آگے آگے تنخواہ نوکری ملازمت یہ آگے آ جاتی ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے میں تو کلمہ رسول پڑھنے والا ہی تو اگر یورپ والے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اگر لین دین رکھنے ہیں تجارتی تعلقات معاشی تعلیمی سیاسی تعلقات رکھنے ہیں تو یہ جو گستاخ رسول ہے یہ ہمیں دے دو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے پیش کر رہے ہیں رہی ہے پھولوں کی ٹوکری میں رکھ کے پیش کریں گے کیوں بھائی کس چیز نے ان کا دن بدلا وہ طاقت حاصل کرنے وہ ان کو پڑھا دیا گیا سب ایک کیے اور صرف تین چیز صرف تین اسی وجہ سے ہمارے کا نکلا اور بد وقت ملا تو کہتا ہے تعلیم میں کیا حرج ہے فرمایا یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے اہم قتل ہو گئی جہی قوم کے بچے بچے بڈے کا نظریہ بھی نظریہ یہ بن گیا پیر کا نظریہ یہ بن گیا کہ طاقت حاصل کرنی ہے نفس نو خوش رکھنا طاقت حاصل کرنی ہے نیکی بدی جہی ہے نا وہ ہے وہی نیکی وہی ہے جی ادھر کام دے گی بدی ہے جی رکاوٹ بنے تو دین ہی بدل گیا سوا لاکھ رسولوں سے جنگ ہو گئی قرآن کھڈے میں چلا گیا ایک نیا شیطانی نظام اور قرآن ان کا بنایا ہوا اپنا وہ دھرتی میں سامنے آ گیا بچے کا کیا میرے بھائی سمجھ نہیں آئی اللہ تکبیر اللہ تحقیر مصطفیٰ مصطفیٰ سمجھ سمجھ لگے لگے گی ہوں گی کہ عورتوں کے اٹھ مارچ ہوتے ہیں میرا سو مبارک دن ہونا مانوں کے و بہت تھا کچھ مولویوں نے اس کے خلاف جمعہ میں خطاب کی ہے یہ کتاب اور محامن ہے جو خطیب ہے اس کا سارا کا گھر مطابق کرتے نے کردیا جو کچھ ہی کر دیا یہ مسلمان کے گندے بندے کے گھر ہی ممکن نہیں سی ہوتا اج دعوی شرافت بھی نال دعوی پیری بھی نال دعوی بزرگی بھی نال اور ساریا خباستہ پلیتیاں بھی نال نے یہ ساری شرارتوں بھی نال میں کیوں ذہن بدل گیا ہے اب نیکی اس کی نظر میں اور ہے بدی اس کی نظر میں اور ہے بابا جی خود وہ شراب پی کر بد مست ہو گئے ہیں انہوں اپنے اسلام کا پتا نہیں یہ پاوے ہوں سمجھے میں پالٹی پانی نہیں بھری ہے یہ بابے ہونا پنڈا اصل بھی کر کے کہنا ایمان دسیا جی تھی مسلمان بندے بیٹھے جی گل میری غلط ہو واپس کر دینا اسلام عورتوں عورتوں بزرگ کسی ولی کا نام لو کسی بزرگ کا نام لو اسلام کا نام لو میں چار بندوں ہاں سارے مذہب جو ثابت کر سکتا غیرت سچی دسیا جی تمہیں اسلام اجازت دینا اس گل کی کہ عورتیں ووٹاں دے آؤ میں سمجھ رہا ہاں کہ پچھوں پھرکی پاؤں گئی میں بچہ نہیں میں سمجھ سمجھ گیا میرے سارا کچھ زمانے نے بھی سمجھایا اقبال نے بھی سمجھایا قرآن نے بھی سمجھایا مشاہدے نے بھی سمجھایا یہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھا لیکن ایمان نال دسیا جی ضرور اتنے ایسے دل ہون گے جنہوں میں ہالے کچھ نہ کچھ اسلام دتا ضرور پھر ضرور دسیا جی میں اگلے دن شاہ ہمدان رضی اللہ تعالی کو جڑے کشمیر تے اتلے بلتستان تے ایران اور ہمدان تہران دے نال یہ سارے علاقے سری نگر دے مشہور پیر ایویں نے جے ساڈے داتا علی ہوئی نے شاہ علی ہمدانی سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ہمدان انہاں نے بیان کیتا انہوں نے نصیرت بولوں کی تو تم دسیا آپ فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے غیرت ضروری ہے اور غیرت کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اتنا غیرت مند ہو عورتوں کو قبرستانوں میں مسجدوں میں ولیموں میں ماتموں میں جہاں پر بھی مرد عورتیں ملتے جلتے ہیں اور اپنے آمنے سامنے آتے ہیں وہاں پر نہ جانے دیں یہ مومن اسلام کی خدمت سمجھے اسلام کی خدمت کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے عورت کو شریک کرنا یعنی ووٹا ہے اسلام عورت کو دعوی شریک کرنا عورت کو آکڑوں تو یا فوٹو چیک کر یہ وہ سارے نعرے کرے گے بجلے اکیلے گے سچی دسیا جی سچی دسیا جی تو تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر و کبیرا کتوں لیا بندہ پیر میرے لیے شاید جی۔ ہاں؟ کتوں لیا آلہ حاضل بریلوی میج جی۔ بولنے کر کے اقبال میں شیر کلام اپنا ختم کرنا میرے خیال میں اگرچہ میں تفصیل پوری نہیں کر سکیا لیکن اس اجمال جناب نو حاصل بہت خوش مشہور ہوگا اقبال اتوں دی تعلیم تو اصا مایوس ہاں کیوں بول دیا شیر برما دے سیاد کو یورپ شیر سمجھا دینا اقبال فرما بار ہرن ہر ہرن کے نافے بچوں کستوری بھی نکلتی ہر ہرن کی ٹوٹی وسوری کستوری نکلتی وہ کئی نصیبہ والے ہرن ہوں نے جسے کستوری کر دیے اقبال فرما ہے یہ یا اپنے ہر یعنی پروفیسر پروفا فرماؤ گے بڑے حشاش پہشا پہلے نظر آؤ گے بڑی شال مارتے دے آؤ گے کتاباں ہاتھ جوڑ گیا بڑے بن کے آؤ گے لیکن آپ سچی گل میرے کو پوچھتے ہو ایک کرم بھی ایسا نہیں ہے جن تھی کے اندر کستوری لگے سارے کرتے ہی اس رہے جا مسلمان بنتا ہے کوئی بار کرتا ہے ہماری پڑھائی نے میرے لگ سچ نہیں رہی سیا کو I'm a beast. Yeah. جڑا حقیقت کا شکاری ہے نا جڑا حقیقت کا شکاری ہے صحیح معنی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے سیاد مہانی کو یورپ سے امیدی وہ یورپ سے نا دلکش ہے فضا لیکن لائبریریاں بڑی نے کتابوں نے ہوں اگے تیرا اپنے کام ہے اپنے نصیب ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس قوم کے آ کے بولنا پتھر پہ پانی ڈالنا بہت ہی کم وہ دل ہوگا جس میں درد ہے فکر ہوئے اپنی تھی بہن دی اپنی تین ایمان دی دیسی نیکوکار نیکوکار دیسی نالوں بہت پیڑا گارتی مراد مسیح تو مل کے بیٹھا ہوگا تو سمجھی کو چکر چ بیٹھا ہے نہیں خدا جنگ موقع مل جائے روپیے کی خاطر خدا کا خرچ ہونا یہ کوئی نہیں مسلمان سادہ گیار ہوئے نا لیکن یورپی کا کتا نیک ہوئے زندگی قسم اس کر کے نہ مسیح لاگو کی کدی نہ لگیا ہوا رسول مسیح کی عزت کی خاطر ہو سکتا ہے جانا اس خدا کی خاطر والی نے رسول کی غازی ممتاز نہیں نکلا میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تمہارا جو لفظ بول کیا ہو غازی ممتاز نہیں نکلا میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو سوچو یہ میرے حق کی بات کر رہے ہو مطلب کیسے یار میں تو اپنے حق کی کر رہا ہوں غازی ممتاز نہیں نکلا میں نے کہا بے وقوف کروڑوں سے ایک کا نام لے رہے ہو اور پاگل بے وقوف مومن گناگار پاوے ہوئے رسول کی عزت واسطے ہر ایک جانوار واسطے آ جاتا ہے ایک کا نکلنا بتا رہا ہے یہ مخر قیادت کے طور پر ایسا ہو گیا ہے جنہوں کہتے ہیں قدرت خدا نے وہ کھا دیتی ہے باقی وہ نکالے کوئی نہیں اس کی اور سمجھ لگ گئی کہ نہیں اس واسطے میرے بھائی کو آج کے نیک بندے کو نہ دیکھو تو آج کے نیک بڑی چکر بازیاں ہوں ہاں جی میرے تو کوئی دس میں حج کر کے آ رہا میں فلان کر کے بہت آ گیا پتا نہیں بابے بھی کی کر کے اللہ عقیدہ بچے گا تو عمل امریکہ عقیدہ سے ہو گیا ختم اللہ نے اسی وجہ سے دنیا کی زندگی تو آگے رکھ لیا اب دنیا کے لیے ہی کام کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اسی کے لیے کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اسی کا ٹھکانا جہاں بارہ کھولو ہے تیسواں تیسواں تیسواں بارہ کھولو دوسری صورت ہے آسر لایا تھا دنیا کسی کا مقصود ہی دنیا ہے نیکی جہاں پر جس نیکی سے اس کو بدل کر کہتے ہیں میں کہتے جلد کے اجازت زیادہ وقت بہت ہو گیا کہتے ہیں پولیٹیکل مذہب کے بعد ہے نا پولیٹیکل مذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے مذہب کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال ہے ایسے کرتی میں جیل گیا کیمپ جیل لاہور میری مشقت پا دیتی سزا با مشقت سی نے مشقت پا دیتی پہلا لنگر دوتے روٹیاں گیڑ ہوں اتنے نہ پہلی سکرین لگی ساری دیہی جیا دیا ادھر ادھر دیا جو کنجر خانے چلن تو ہی خدا میں آخیا ملازم آ یار سامنے نہ لنگر خانے کا خام مال پیا یعنی لنگر خانہ کا پکتا سی جو کچھ نا سامان جنوب کہ راشن راشن کمرے پیا ہوں سی وہ تالا بجا تو اتنے لکھا ان شک اللہ مدد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں تو ضرور ادھر لب گئی جڑا کنجر نہیں یا جناب نے لکھن کی کوشش نہیں کی سچی راشن بچا سی عوام سڈے وی چپ چکے پولا کڑا نہیں جا تا لیے بدھو قوم آخے گی ملا آخے گا یہ جو کچھ چل رہا پیا یہ کوئی آیت نہیں آئی یا جناب نے لبن کی کوشش نہیں کی چکر آ بچارا پکا پکا پڑے میں بندر اتنا آیت یاد آ گیا کتنے کیونکہ تصاویر پیسہ لینا ہے باہر جنانگی بغیر تھی بے نامی پلا سو گے فلاؤ گے تو بھی ہو کر بہت روپیہ دے یہ واسطے ساڈا ایمان سارن واسطے نہ کبھی آیت لبھی ہے کہ ساڈا ایمان بچ جائے چل رہا سارا کچھ چل رہا ہے چوبی گھنٹے چل رہا ہے یہ واسطے میں آیت سناوا تو کچھ میرے دکا مار دینا ہے ہوں سچی دسی پھر گل اقبال صحیح کر گیا نا پھر میں موضوع صحیح جوڑیا کہ نہ جوڑیا معلوم ہوا ایسے دگا بازوں کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے ساڈا گناگار محمد رسول اللہ سادہ مسلمان پڑھ نا اس کی کر کے آنا یہ ساری اس تو زیادہ نہیں بیان کر سکتا دل نازک ہے برداشت نہیں کر سکتا مطلب سونے نبی نے جوڑیا کا سب کا جی میں سمجھ دیتی سو تو بیان دی توفیق بخشی سو ایویں سونا رب قبول کر کے کر دیا ہے بیٹا مجھے معلوم ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے میں زمیروں کو جانتا ہوں دلوں کو جانتا ہوں ٹھیک ہے میں نے بیان کر دیا ہے اگر آپ کو اللہ پاک توفیق نصیب کرے گا تو آپ کا دل سمجھ جائے گا ورنہ فقیر کی گل اقبال گل کر دیا شور چوئی سوشمن اقبال فرماند ہے مریدوں کو تو حق بات گرارہ لیکن ہے مریدوں کو حق بات گرارا لیکن شیخ ملا کو لگتی ہے دل میں اس